الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے مگر اللہ تعالیٰ کا کروڑا ہاں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کاملین اور اپنے اپنے وقت کے ہمارے گمان کے مطابق سب سے اعلیٰ درجے کے اولیاء سے یقین سے تعلق نصیب فرمایا تعالیٰ نے ہم کو اپنے مرشد اول مجدد زمانہ عالم بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق فرمائے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی اس قدر بلند مقام تھی بچپن ہی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا حالات سنے بچپن ہی سے حضرت والا اللہ علیہ ولی کامل تھے اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے بزرگوں کا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو اس سلسلے کی ایک کڑی تھے اور کوئی بڑے عالم کے اندر مولانا عبدالحمید صاحب السلام وبرکاتہ انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ ہزار سال پہلے کوئی قافلہ اور اللہ کا جا رہا تھا اس میں سے جو ہے آپ کو روک لیا گیا کہ آپ ابھی ٹھہر کے آئیے تو اور پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے حالات اور پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جوانی کے حالات اکثر تو آپ لوگ سنی سنتے ہی رہتے ہیں سن چکے ہیں اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات جو ہے اس میں شائع بھی ہو چکے ہیں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت والا کے تقریباً نصف صدی تک جان سار وفادار عاشق صادق ہے حضرت نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی میں سے چند باتوں کا اس نے تذکرہ فرمایا ہے پھر یہ یہی نہیں بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شیخ شیخ اول اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور اللہ والے سلسلہ نشبت دیا بہت ہی اونچے درجے کے اللہ والے حضرت مولانا شاہ پرتاب قانضی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ بری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے حضرت کی حضرت کی جوانی کے شروع کے تین برس حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے طبیہ کالج میں پڑھتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت طب کا فن حاصل کر رہے تھے اس وقت حضرت وقت سے حضرت اثر پر کالج سے فارغ ہو کر حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت گنگا اور جمنا جو لوگ حرام نظاروں کے لیے جاتے تھے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے شہر کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے اور اثر سے لے کر کوئی گیارہ بارہ بجے تک حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے تین سال تک اسی طرح یہ وقت گزرا پھر اس کے بعد حضرت شیخ بلبوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پہلی ہی دفعہ میں چالیس دن کے لیے حاضر ہو گئے اور اس کے بعد سے جو حالات رہے اب اس کا یہاں موقع نہیں ہے نہ ارادہ ہے اس وقت بیان کرنے کا لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کو ہم نے پایا اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو قدر نصیب فرما دے حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کا ان کا مقام حضرت حضرتانی رحمت اللہ علیہ کے ہیں جو مجدد زمانہ تھے اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو دل اتفاق اکثر علماء نے مانا اور حضرت مجدد الملت نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مجدین میری ہی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہی ہو رہا ہے اور جس نے اس سلسلے کو پکڑے رکھا اس مسلک کو پکڑے رکھا وہی کامیاب ہے وہی کامیاب نظر آتا ہے کیونکہ علم اور عمل میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں اور یہی ایک سلسلہ بزرگوں کا ایسا ہے اس کے علم و عمل میں فاصلے نہیں نظر آئیں گے جس نے اس مسلک کو پکڑا ہوا ہے اس کو علم اور عمل میں فاصلے نہیں نظر آئیں گے عین سنت کے مطابق شریعت کے مطابق الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے تو حضرت شیخ پوری پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفا سے تھے اور بڑے پائے کے عالم بھی تھے اور حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آمد پر لوگ خوش ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے اے آمدنت ہے یعنی کہ آنے والے جو میرے لیے سینکڑوں خوشیوں کا باعث ہے اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے گھر جنگل کے قریب تھا اور اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ اس عبادت میں اللہ کی محبت میں اپنا نام تک بھول گئے تھے تو ایسے عالم کی صحبت میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے رہے ایک آدھ برس نہیں دو چار چلے نہیں بلکہ سترہ برس حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی جوانی کے اپنے پورے ستر سالہ شہر کے صحبت میں گزرے اور بہت سے حالات وہاں ایسے گزرے جس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے ہم لوگ اس کو کہاں سمجھ سکتے ہیں جس سے گزری ہو وہ جانتا ہے اور دو چار برس کی بات نہیں پوری زندگی حضرت حضر رحمۃ اللہ علیہ یہی یہی یہ حالات رہے حضرت میں آخر وقت میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتوحات ہوئی حضرت والا کی حالت مبارکہ میں تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگوں بزرگوں کے آخری ایام مت دیکھو ان کی جوانی بچپن جوانی کے حالات اور ان کے مجاہدات کو دیکھو اگر صرف فتوحات پہ نظر کرو گے تو شیطان پر نفس جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اور اللہ سے کیونکہ ان کا وہ مقام اللہ کے اس قدر قرب کا مقام ہوتا ہے اور اس قدر شریعت کی باریکیوں پر وہ عمل کرتے ہیں کہ عام انسان کی وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اور نفس و شیطان پھر ان کو بدگمان کر دیتا ہے سفید ہستی کے میری ایسے افسانے بھی ہیں سفید ہستی کے میری ایسے افسانے بھی ہیں اس تصور سے کیا ہے اس تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے ان حالات میں حضرت نے اپنے اپنے شہر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور وہیں ایک مدرسہ بیت العلم کے نام سے وہاں تھا پھول پور میں خود پھول پور بھی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس مدرسے کو کوئی جانکاری نہیں تھا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی جو طالب علمی کا دور تھا وہیں پر جو ہے گزارا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو دارالعلوم دیوبند جائیں گے اور وہاں تعلیم حاصل کریں گے اور آپ بھی وہیں چلیے کیونکہ دارالعلوم دیوبند کو سارے عالم میں جانا جاتا ہے اور اس مدرسہ بیت العلم کو کوئی جانتا نہیں تو وہاں والوں کے جو وہاں جو پڑھتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں رب العزت کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں شروع ہی سے اخلاص کا یہ عالم تھا تو بعد میں ہی جو ہے ثابت ہو گیا اللہ نے دکھا دیا کہ بڑے بڑے علماء حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کے سلسلے میں داخل بھی ہوئے اور بڑے بڑے علماء بنگلہ دیش کے پاکستان کے سعودی عرب کے اور ساؤتھ افریقہ کے خاص طور سے اور سعودی عرب کے اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لقب کیا تھا شیخ جب کا اور عارف بلّہ یہ سب القاب حضرت کے اپنے لگائے ہوئے نہیں ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہر کعبہ شریف نے انگلی گھما کر فرمایا تھا یہ اشارہ دیا تھا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو ابھی تو ایسے انگلی گھما کے فرمایا تھا اور وہ یہ کہ سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ڈک کر کے کھوایا اور بڑے بڑے علماء حضرت سے بیٹھ ہوئے اور بڑے بڑے علماء نے جو ہے وہ حضرت والا کی تعلیمات سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور سارے عالم نے حضرت والا کی درد محبت کو نشر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا پھر اس کے بعد حضرت والا رحمت اللہ کے وشال وشال بعد پھر حضرت والا رحمت اللہ کے عاشق صادق اور جانے سار اور ہمارے گمان کے مطابق قلم وقت اور صدیق وقت حضرت میں احمد اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے تعلق مسیح فرمایا کہتے ہیں کہ قدر مجلوب کی آنے خدا سے پوچھو ہمارے عام قسم کی وہ سنائی ہے ہم کیا کسی اللہ والے کی تعریف بیان کر سکتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں ہم ہم جیسے کب ان کی کیا شان میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بنگی کسی بادشاہ کی تعریف کرے بنگی کی تعریف کرنے سے بادشاہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا بہرحال ہمارے گمان کے مطابق حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شدید تھے اور قلندر بھی تھے ہم نے اکثر دیکھا قلندر کی تاریخ یہ ہے آج کل لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں پہلے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ لقب کا میں باغ حضرت مجھ سے کتاب پڑھواتے تھے میں حضرت سے کئی لقب کہنے لگا حضرت نے مجھے بلا کے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ سمجھیں گے نہیں اس کو اور میں تو ایسا ہوں گی نہیں تو لہٰذا یہ لقب نہ کہا کرو تو میں خاموش ہو گیا مگر اس کے اگلے ہی روز یہ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل فیصل چینی کے نام سے مشہور ہیں وہ آئے انہوں نے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت قلندر کس کو کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے خواب میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے اور آپ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ قلندر وقت ہے تو اور قلندر کی تعریف حضرت تھانوی اللہ نے کچھ خوشیوں فرمائی ہے کہ قلندر اپنے زمانے کا وہ ولی ہوتا ہے جن کی نفلی عبادات ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہوتی نہ وہ نفلیں پڑھتے نظر آتے ہیں نہ وہ ذکر اذکار میں زیادہ مشغول نظر آتے ہیں ہاں فرائض واجبات اور سنت موقع اور شریعت کے جتنے احکام فرض واجب ہوتے ہیں ان کی تو وہ جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے ہیں لیکن ظاہری نفلی عبادات ظاہریوں کی عوام کو دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کا قلب کا تعلق اللہ تعالی سے نوے درجے زاویہ قائموں سے جڑا ہوتا ہے جس سے زمین پہ ہوتے ہیں لیکن ان کی روح عرش آدم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے ایک لمحہ اللہ سے واقف ہے ہم نے دیکھا ہے ایک دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا عالم شب قدر کی شب قدر تھی تو حضرت چائے نوش فرمانے لگے جب چائے آئی تو جیسا کہ حضرت کے یہاں اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے تھے اپنا حسین نظام بھی چلتا رہتا تھا اور خوش طبعی حضرت فرماتے رہتے تھے دل جوئیاں فرماتے رہتے تھے تو یہی پلندرانہ مزاج ہوتا ہے ایسے ماحول میں اولیا کے ساتھ جو ہے وہ ذرا ہوشیار رہنا چاہیے مگر ہم تو بڑے ناپتری تھے بہرحال وہ اچھے خاصی گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ مزاح ہو رہا تھا لیکن جو ہے وہ جب حضرت چائے نویں فرمانے لگے تو حضرت جو استعمال فرماتے تھے چینی تھی اس وقت کی تھی چینی استعمال ہاں۔ چینی جو ہے وہ حضرت بستر پہ تشریف فرما فرمان تھے اور ایک ٹیبل ہے قرآن شریف پڑھنے والی ٹیبل حضرت کے استعمال کر رہتی تھی تو اس کے اوپر جو ہے چائے رکھی ہوئی تھی اور چونکہ بستر ذرا سا نرم ہوتا ہے تو وہ ٹیبل ادھر ادھر ہو رہی تھی تو میں ایک ہاتھ سے ٹیبل کو پکڑے ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے بائیں ہاتھ سے میں نے چینی ڈال کر وہ ہلانے لگا چینی تو دائیں ہاتھ سے ڈالی تھی لیکن ہلانے کے لیے اور ایک ہاتھ دائیں ہاتھ سے میں نے کو پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے چینی جیسے ہی ہلانے لگا تو فوراً ہی عزت نے مجھے ٹوکا دائیں ہاتھ سے اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ اکثر سامنے کی طرف کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں ہے کہ بائیں اپنا تو دائیں بائیں پتہ ہوتا ہے سامنے والے کے ہاتھ سے غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کہ معلوم نہیں آیا ہے تو یہ قلم درانہ مزاج ہے کہ خلاف شریعت تو دور کی بات ہے خلاف سنت کام کو بھی برداشت نہیں کرتے وجہ اگر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی خادم کرتا پہنا رہے تھے نہیں کرتا اتار رہے تھے اتارتے میں ان سے غلطی ہو گئی چوک ہو گئی کہ دائیں ہاتھ کی آسکین پہلے اتاری ناراض ہو گئے اور میں دوبارہ پہناؤں ہوں اور بایاں دیتا الحمد للہ ایسے اولیاء اللہ کی ہمیں شرف شرف شرت زیادت اور شرف کے صحبت نصیب ہم کیا جانے لیکن یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کچھ عطا فرمانا تھا کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوا اگر یہ کہنے کہ کچھ حاصل نہ ہوا تو یہ اولیاء کی توہین ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں اسی کو جو توفیق بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ایسے بڑے بڑے اور لیا اب اس کے بعد جب حضرت صاحب اللہ مثال ہو گیا تو ہماری تو ہمیں اندھیر معلوم ہوتی تھی کہ آپ کہاں جائیں کیا کریں اور جب حضرت جب تک حضرت حیات تھے تو یہاں کئی دفعہ میرے منہ سے ہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قدر کی توفیق نصیب فرما دے معلوم نہیں ہے اگلا جو ولی صدیق ہوگا وہ کہاں کس ملک میں ہوگا دنیا کے کس حصے میں ہوگا تو وہی ہوا کہ اب جو ہے ہم کو اپنے اپنی اپنی بات ہے اور اولیاء اللہ سے کوئی چپا خالی نہیں ہے مگر ہماری اپنی مناسبت محبت اور گمان اور پھر جو نظر آتا ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اس سے بالکل یعنی چپکے ہوئے اور مضبوطی سے اس دور کو پکڑے ہوئے تو ہمارے گمان کے مطابق اب ہمارے مرشد سارے قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المسیم صاحب عدامۃ اللہ علیہ ہے ابھی حضرت سے میں نے عرضی کیا تھا کچھ دن پہلے عمرے کے سفر پہ حضرت کی جہاز نصیب ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا کرو کرو کرو کرو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے زیارت حضرت کی نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ بار بار حضرت کی صحبت اور زیارت کی توحیت دے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضرت بار بار سفر عمدہ پہ شدت سے یہ تقاضا رہا کیونکہ عمرے کے سفر پر حضرت والا کے ایسے علوم بیان ہوئے کہ ہم تو کیا وہاں علماء کبھی ایک مجمع تھا یہ تھے وہاں ماشاء اللہ اپنا بھائی ہمارے تو سارے علماء کیسا مست ہو رہے تھے عزت کے علوم پر تو اب چند دن پہلے اس وقت بھی تقاضا آتا رہا لیکن اب چند دن پہلے حضرت سے عرض کیا میسج کیا حضرت کو کہ حضرت اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ عمرے کے سفر پر بار بار یہ تقاضا شدت سے دل میں آتا رہا کہ میں عرض کروں حضرت سے کہ میرے گمان کے مطابق دل میں شدت سے یہ آتا ہے کہ اس دور کے مجدد آپ بھی ہیں تو وہاں تو کہہ نہیں سکا کیونکہ میں یہی سوچا کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی عالم تو کیا میں تو جھولے مرکب ہوں میں آپ سے کیا عرض کروں میری زبان کی کیا حیثیت ہے یہی حضرت کو لکھا میں کہ ایک بھنگی بادشاہ کی تعریف کرے تو اس کا کیا حاصل ہے لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو میں اب مجبور ہوں کہ یہی بار بار خیال ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میری کیا حیثیت تو ازن نے فرمایا ابھی تمہارے دل میں آتا ہے یا تم ویسے ہی کہنا چاہتے اگر دل میں آتا ہے اور اب مجبور ہو گیا کہنے سے کہ اب میں جی چاہتا ہے کہ میں اعلان کروں تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو تحریر میں لکھ دو میں نے لکھ دیا حضرت اس وقت تو عرض نہیں کر سکا لیکن اب مجبور ہوں کہ اس دور کے مجھے آپ ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ وہی طالب کے نیک گمان پر اللہ تعالیٰ بخشیں بڑی بڑی عطا فرما دیتے ہیں تو بس یہی آسرا ہے وہاں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بارہ یہی عرض کیا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ سامان نہیں ہے خطائیں خطائیں ہیں اور کوئی کوئی عمل نظر نہیں آ لیکن یہ ایک آسرا ایک امید ہے کہ اللہ سے یہ عرض کر دیں گے کہ اللہ آپ کے پیاروں نے ہم سے محبت اس میں تو ہمیں کوئی شکی نہیں ہم جیسے کر دو اور نہ لائق ہوں کے ساتھ آپ کی محبت ایسی محبت جو محبت والدین کی نہیں دیکھ سکتے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہر مشید نے ہمارا ہم نے ایسی محبت دی جو بے مثال ہیں تو یہ ایک آسرا ہمارا ہے کہ اللہ سے عرض کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کے پیاروں نے ہم سے محبت کی تھی انہوں نے ہمیں چاہا تھا انہوں نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا تھا تو اللہ بس اس پر ہی ہمارا معاملہ فرما دیجیے حدیث پاک میں بھی ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور پیاروں کے قلوب کو جھانک لیتے ہیں ان کے قلوب میں جن کی محبت ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں ایک جیت میں نے اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کچھ ہوا کہ نہیں تو غریبی ایک اشعار پڑھنے کا ارادہ دل میں تقاضا ہو رہا اللہ تعالیٰ قبول فرما ہم سب کو اللہ یوم نشر میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب ہو دیر بھی بہت ہو جائے گی ایسا پڑھ کے پھر دعا کر لیں گے بھائی ہمارے ہاتھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دو تین روز سے اللہ تعالیٰ کو صحت ہم نے دیکھا رہے گا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں اس وقت اولیاء کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے کہ ہمارا کمال نہیں ہوتا ان کو ہمارے حال کو رہنا چاہتا ہے یہ جب پھر سے پھریں گے خوا رہیں گے کہ ان کو جو اپنی محبت کا خزانے عطا کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں ایک باندھی قرآن زمانے کی بات ہے وہ رو رو کے اللہ سے رات کو یہی کہتی تھی کہ اللہ آپ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے اس محبت کے واسطے مجھ کو بخش دیجیے تو اس کے مالک نے یہ کہا کہ تم کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ کرتے ہوتے تو مجھ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں نماز کو اللہ کو یاد کروں یہ یقیناً انہیں کی محبت ہے اور حضرت نے فرمایا تھا میں افسر کریم کمان تین ہی بولنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پرانے پاک میں کہ تم میں سے جو کوئی دین میں تیر جاتا ہے فتح میت اللہ ہو قوم بس اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا فرمائیں گے وہ بولوں بولا وہ ان سے اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یہاں فرمایا کہ اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرما کے یہ بتلا دیا کہ تم جو ایک آواز کر رہے ہو یا اللہ کی محبت جو کچھ تم کو حاصل ہے وہ تمہارا اپنا قوال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے محبت کی تم کو اپنا بنانے کا ارادہ کیا پھر جا کے تم تم کو محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکارا اسے خود یاد نے چاہا اسی کو یاد لیا بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کر پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احمد اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے گمان میں رب ہم انت خیر الراہی کی تفصیل محنت والا فرمایا کہ رب یہ جب رحمت کی درخواست ہے اس کی تفصیل میں فرمایا کہ انت رحم علینا میرے ان خوشی آ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی رحمت اتنی رحم کرنے والے اتنی رحمت بسانے والے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو اختیار دے دیں کہ یہ ہماری رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں جتنی چاہو رحمت لوٹ لو جتنی چاہو تو جتنی ہم اس رحمت کو لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے کیا بھائی نہیں مل رہا ہے اللہ حضرت میں ہاں جی مبارک تیرے مبارک تیرے Thank you. میں تو بھائی کسی تیاری سے بیٹھتا نہیں لیکن آپ کو انتظار کی ضرورت ہوتی ہے دیر بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں تو مجبور ہوا ہی مگر آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کے لیے ہے انشاءاللہ شاء رائے گا نہیں جائے گا رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے برکتوں والا ہے جہاں فرض کے فرض کا ثواب ستر گنا ہے نفل فرض کے برابر ہے تو یہ اللہ کی محبت کو جو مضمون ہے یہ بھی بہت قیمتی مضمون ہے یہ معمولی چیز نہیں ہاں یہی بنیاد ہے کیا کہوں بار بار اپنے مرشد ہوئے کی مجھے یاد آتی ہے ہمارے قلوب میں محبت کا بیج بونے والے اس سے بڑا محسن کون آہن کا سو دل سے کیا نرم آگ نہاش نہ درد کو بسمل بنا تھا اب اگر جو بھی ایمان میں ترقی ہو اللہ کرے گا ہوتی رہے گی اللہ سے وہ مل رکھتے ہیں لیکن سارے کا سارا غیر مرشد اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کیونکہ اللہ کی محبت کبھی قلوب میں بو گئے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ہم نے دیکھا چار سواری میں دکھا دوں باراسی کو چکری ہم نے دیکھا دے چار گری بو آدیشم کے غم دا نے بخشا ہے جو بندے دام کو ہم کو نند کون ابھی تمہیں سارے جو بندے دام کولوتے با خلوت غار رام سے اللہ تعالیٰ نے آفتاب نبوت سے نوازا کنہائی کی عبادتوں کے بعد وہاں آفتاب نبوت طلوع ہوا ایسی ویرانوں میں ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت سے نوازا اور اس میں اشارہ اور سبب ہے کہ مومن جو اپنے قلب کی ناجائز خواہشات کو اللہ کے لیے ویران کر دیتا ہے جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتا اپنے دل کو ویران کر دیتا ہے اس نے ایک بھی ناجائز خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتا اور اپنے دل کے چاروں محاذات کو خون کر دیتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا اپنے دل کو بالکل اپنی مرضی کی خواہشات سے ویران کر دیتا ہے ایسی ویرانی کے اندر اللہ تعالیٰ آفتاب ولایت کو مہکا دیتے ہیں اللہ اس کو چمکا دیتے ہیں آپ ولایت سے ان دل کو نواز دیتے ہیں لو میں پل بیم سے تمہیں تو گرا ہو تمہیں تو دنیا تو جن گلوں کے بندے ایل دنیا میں گلوں پھر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے حتیٰ کے بیوی بچے بھی چھوٹ جائیں گے ماں باپ بھی چھوٹ جائیں گے بھائی بہن بھی چھوٹ جائیں گے بنگلے گاڑیاں دفتر فیکٹریاں سب چھوٹ جائیں گے ایک دن اکیلا ہی آپ قبر میں جائے گا حضرت والا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا والے صبح اٹھتے ہی کام کاج کاروبار کی فکر کرتے ہیں اس کی ٹینشن اس کی ٹینشن لیکن اللہ والے جو ہے ان کی صبح ان کے روح کا ناشتہ اللہ کا نام ہوتا ہے ان کی دنیا کے شمس و قمر اللہ کا نام سے شروع ہوتے ہیں اہل دنیا کو نام جو محبت سے لیا ہوگا اور اللہ کی محبت حاصل کی ہوگی سوا اس کے کوئی چارہ نہ ہوگا اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی اللہ والوں سے یہ دولت لی جاتی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کی یاد سے روشن کر دو تاکہ جب قبر میں جاؤ گے تو اس اندھیری کے اندر اللہ تعالی کی نور کی ایک سرچ لائٹ جل جائے گی وہ تمہارے لیے حجت ہوگی تمہارے لیے نور ہوگی اور وہ تم کو تم کو سیدھی اللہ سے ملا دے گی اور تم کو کوئی پریشانی کیونکہ اولیاء اللہ کو اللہ نے جگہ جگہ بشارت دی قرآن کو نہ لے ہوں یہ کوئی کسی خاص وقت کے لیے تھوڑی ہے دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ خبر اور خوف سے بچا کر رکھتے ہیں اور جو ان کو دھمکی دیتا ہے ستاتا ہے خوف دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود دھمکا دیتا ہے یہ صرف خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن اور چین سے رکھتے ہیں اور قبر میں بھی امن اور چین سے رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی امن اور چین سے رکھتے ہیں یہ دنیا مستان مرشد اللہ علیہ فرماتے تھے اس دور کا سب سے بڑا فتنا نگاہی ہے نانحرم عورتوں کو دیکھنا ان سے پردہ نہ کرنا باہر پھرنے والی ہوں یا گھر کی نانحرم عورتیں ہوں ان کو دیکھنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کل کلین یا غصو میں نفسا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کا حدود اللہ فلاں سفرا کہ اللہ کے حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ کی خرابی ہے اور اس کے مفاسد اور اس کی خرابیاں حضرت فرما دیتے رحمتہ اللہ کہ اس کی عشق مزاجی کر ایسا عذاب الہی ہے کہ اس کی نقصانات اور اس کی خرابیاں دائرۂ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی اور اب تو یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ نیٹ کے اوپر موبائل کے اوپر میموری کارڈوں کے اوپر کس قدر گندی اور فوج چیزیں دیکھ دیکھ کر جوان جوانیاں برباد کر رہے ہیں اور نہ صرف جوانیاں برباد ہو رہی بلکہ ایمان بھی جل کے خاک ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کرکٹ کہتے ہیں اس گد کو جو مردار نوچ نوچ کے کھاتا ہے مرا ہوا جانور نوچ کے کھاتا ہے اس کو کرکٹ کہتے ہیں گد کو پانی پہ مرنا مرنے والوں پہ مرنا اور ان کو نوچ نوچ کر کھانا یہ ایسا ہی ہے نامحرموں رموں کو دیکھنا سورتوں کا عشق نامحرموں رموں کا عشق اس نے پانی بوتا مرے ہو مبارک تیری نئے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا نہیں بلکہ حقیقت نے اپنے دل کو تمام غیر اللہ سے ویران کر کے مثل صحرا کے کہ سوا اس میں اللہ کے کوئی ذات نہ ہو آہے صحرا ہو مبارک تیری آخری شعر ہے ہم محاب ہم نے دیو سے دیکھی ہے محبت دین کی جو بات اپنی عقل میں بیٹھ گئی اس کو تو مان لیا اور جو عقل میں نہ آئی اس میں جو ہے وہ الوؤں کی طرح بحث کرنے لگ گئے دلیلیں دینے لگ گئے یا دلیلیں مانگنے لگ گئے اور اس پر عمل نہیں کیا ایسے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا اللہ کی محبت ایسے حاصل نہیں ہوتی دین ایسے حاصل نہیں ہوتا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے دیوانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں اور عقل سے بے بہرا ہو بلکہ دیوانے سے مراد اللہ کی شریعت کی زنجیر کا دیوانہ ذرا برابر اس شریعت سے کے دائرے سے نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو یہ ہے مراد دیوانے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل بے حال ہوئے پڑے ہیں ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت کر آئے یہ درد کہاں ملتا ہے فردان تم کو خائے درد کہاں ملتا ہے کو ہم نے دیکھا ہے تیرے چاق دریشبان اچھا بھی دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے رمضان مبارک کی برکات سے ہم سب کو نواز دے اللہ سیدنا را صحیح مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد مبارک سے اللہ سلو کا بھی انہیں لگا ہم لا انت مدنا

ولم يكن له كفوا احد اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امرك يكون اسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وعرفنا من حمل الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله العظيم الذي لا إله إلا اصو فر اللہ راضی مل رہی لائے راہو الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيته واجعل علانيتي صالحا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الكذب واعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب ونعلمنا من القيامة فإنك تعلم خائنة العالم وما تغفى الصدور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على أدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على أدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على أدين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارحمنا بذلك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا يا من لا تضر الجنود ولا تنقص الموت يا من لا تضر الجنود ولا تنقص الموت

ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي فاهلي ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ننقم الضوء الأبيض من الدنس وبعد بين وبين خطاياك كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم ارزقنا عينين حتى لتنين تسقي عن القلب بذروب الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع تمام والأضراس جملا يا الله فعلا یہاں آپ کا کلام پاک سنایا کیا اے اللہ تراضی میں اس کا ختم ہونا اے اللہ محض اپنے فرض سے قبول فرما اے اللہ ہمارے صاحب کی ایک ایک حرف کو پڑھنے کو اور یہاں سننے والوں کے ایک ایک حرف کے سننے کو اپنے فضل سے اے اللہ ستاری فرماتے ہوئے انتہائی اعلیٰ ترجمے قبول فرما لے اے اللہ ہر ہر حرف کو قبول فرما لے اے اللہ اس کے معنی بھی ہمیں نصیب فرما اے اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق کی نصیب فرما اے اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائی ہے جنہوں نے آپ کی آیات کو پڑھا اور ان کو بلا دیا آپ نے فرمایا قرآن پاک میں لہو فإن شتم زنگ کا منافر ہو القیامت قیام جس نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا ان کو بلا دیا اور ان پر عمل نہیں کیا اور ان کا علم بھی حاصل نہیں کیا اور ان کو عمل بھی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی معیشت کو ہم تلف کر دیں گے اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے جب وہ آپ سے کہیں گے کہ اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے کہ آج ہمیں کیا ہو گیا اور آپ فرمائیں گے کہ چونکہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو دنیا میں بلا دیا ہماری یاد کو دنیا میں بلا دیا آج ہم نے بلا دیا یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ایک ایک حکم پر جان دینے کی عطا فرما اے اللہ جان سے عمل کرنے کی توحیق عطا فرما اور اس کی تلاوت کو بھی اللہ ہم کو جو ہے اس کی تلاوت صبح شام کی توحیق عطا فرما اور اللہ اس کی برکات سے ہم کو مستفیض فرما اللہ اللہ

اللہ اس برکار سے ہمیں مالا مال کرنا اللہ اس پر عمل کے ہمیں توفیق فرما ہونا اللہ کی مالوں کو شکای کا فرما علم اللہ عمروں میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے گوروں کا سایہ ہمارے سروپ کو سلامت رکھے اللہ ہمیں اپنے گوروں کے ادب اور ان کے حقوق کی رعایت اور ان کے احکام کی بجاوری کی فرمائی ہم بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی فرمائی یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرمائیے رزق جسمانی بھی عطا فرمائیے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہمیں مال مال فرما اللہ اللہ اللہ ہماری شامت عمل سے جو کچھ نیک چیزیں اچھی چیزیں آپ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں تو ہم سے چھینے نہیں اللہ اگر ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن اللہ آپ اپنی رحمت کو سایہ ہم پر سے نہ اٹھائیے آپ اپنی نعمتوں کا سایہ نعمتوں کے اللہ بارش ہم پر فرما دیجیے اللہ مزدنا ولا تم پسنا اکریم نا ولا تو ہمنا ولا تو آخر ولا تو پھر اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہے اللہ ان کو حلال آسان اور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عادل مستمر عطا فرما اے اللہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں محض اپنے فل سے اگر کیا آپ کے حقیق لائق نہیں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول اللہ اپنے فضل سے قبول اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو جائے کہ اللہ اپنے فضل سے اس اس کو کو پورا فرما مقاصد حسن فرما دیجیے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیا کریم مالک اللہ کریم مم چہی ماننا اللهم اللهم انك انك عفو عفو كريم كريم تحب تحب العفو العفو فاعف فاعف عنا عنا اللہ پاک نہیں مانگا وہ اللهم اللهم اللهم انصرني وانصر محمد محمد محمد صلى صلى صلى الله الله الله عليه عليه وسلم وسلم ارحمني وارحم عافني وعاف تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله لأمة محمد صلى صلى الله الله الله الله عليه عليه وسلم وسلم اللهم اهدني أمة محمد محمد وصلى وصلى تعالى على على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين النبي الأمين يا يا مجيب مجيب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبحق سيد المرسلين شافع المذنبين خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم